ان حالات میں اللہ نے جو سب سے بڑا کام لیا وہ ان تین شہدائے بابری مسجد سے لیا یہ تینوں عجیب نوجوان تھے ایک کا نام عبد العزیز بروئی تھا جس کو استاد حذیفہ کہا کرتے تھے کتنا خوبصورت کتنا کتنا کتنا کتنا لمبا طاقتور غیرت مند جرت مند انسان تھا بابری مسجد کے قریب پہنچا دوسرا استاد ابو طلحہ تھا لیاقت اصلی نام تھا ہمارے ہمارے ہاں استاد ہوا کرتے تھے مجاہدین کو سکھایا کرتے تھے وہ بھی وہاں پہنچے ایک میرے ہارسین میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے فیضان تاملا ان کا نام تھا وہ بھی وہاں پہنچے جا کے ہم نے انہیں کہا قیدی چھڑانے ہیں جہاد کرنا ہے ٹیلی فون پہ بتایا بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوا ہے ہم نے اس مندر کو گرانا ہے ہم نے کہا پہلے جا کے دیکھ تو آؤ مندر کو تینوں گئے باری باری اندر گھسے واپسی پہ فون کیا فون پہ رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے دھاڑے مارے ہیں ہم نے کہا کیا کہتے ہو کہا اما ناراض ہے اما کی جگہ مندر بن گیا ہے مسجد کی جگہ ہمیں ایک ارب بائیس کروڑ مسلمانوں کے جیتے جی آج وہاں بت رکھے ہوئے ہیں مسجد کی جگہ بت دیکھ کے ہے ہم نے کہا علاج کیا ہوگا کہا ماں بیٹا مانگتی ہے آپ ہمیں اجازت دے دو ہم اس متقدے کو گرا دیں گے ساری دنیا کے کافروں کو بتائیں گے کہ ہم اپنی اینٹوں کا بھی حساب چکاتے ہیں عزتوں کا بھی حساب چکاتے ہیں اللہ نے ان تینوں کو قبول کیا انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ گرنیٹ باندھے ہاتھوں میں کلاشن کوفے لیے اللہ نے انڈیا کے اندر ان تک اسلحہ پہنچایا آج لوگ کہتے ہیں آپ ہندوستان کی جیل سے مضمون کیسے لکھتے تھے دیکھو میرے ان شہیدوں کو اللہ نے نے ہندوستان میں لکھنؤ کے علاقے میں فیض آباد کے علاقے میں کلاشن کوپے پہنچائی ہے ہیڈ گرنیڈ پہنچائے ہیں وائرلیس سیٹ پہنچائے ہیں یہ میرے اللہ کا نظام ہے آسمانوں سے فرشتے اتر کے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں وہ بابری مسجد کے قریب پہنچ گئے جامع شہادت پہنچ فرما گئے اور امت سے پوچھ گئے کہ کیا ہمارا مشن اسی طرح ادھورا رہے گا